یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے کوئی عیب ہی نہیں ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے تو کیسے پیدا کیے گئے کا ان کا خلق خلک تکماتا حتیٰ کہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسے آپ کو پیدا کیا گیا بات وہی ہے انداز خالد محمود صاحب کا ہے بلکہ قلم خالد محمود صاحب کا ہے اور زبان وہ اس قادری کی ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری جیسے میرے سرکار گئے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ذرا مل کر بولو جیسے میرے سرکار ذرا اونچا بولو جیسے میرے سرکار الباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا نہ ملے گا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے کی سانی محمد ارسانی تو بڑی چیز ہے جیسے میرے دل سنتا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی ملک کو تاجدار تاجداروں کا آپا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کی چپ گا نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے یا سنو نہ سنو سے آلام ہمارا نبی سب چمک کالی چپلوں میں چمکا گئے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا ندی جن کے تلووں کا دھون ہے رابے حیات ہے بجانے مسیحا ہمارا ندی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون ہاتھ چاہیے دینے کو ہاتھ چاہیے لیکن قربان جاؤں سیدی آل حضرت کے فرماتے دینے کو منہ چاہیے کیونکہ حضور نے فرمایا اچھے چہرے والوں سے اپنی حاجتیں طلب کرو میرے محبوب سے بڑھ کر کس کا چہرہ اچھا اور دے بھی وہ جس کے پاس ہو نہ صرف ہو بلکہ دینے کا اختیار بھی ہو کسی کے پاس ہو ہی نہیں وہ کہ میں دوں گا تو زبان سے بے اختیار نکلتا ہے تو دے گا تیرا منہ دیکھ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہ جائے اور منہ بھی ایسا چاہیے جس کے منہ سے نکلے ہو جا تو ہو جائے کون لج میں لب لوگوں سونا تیرے نال دا نام دا چن چندے ارشاد دا تارا قسم خدا دی مینو سب سنو پیارا تیرے

کے جان یوں بولن دی جیسے میرے سرکار تار گی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی رخ دن ہے یا مہر سمان حضور کے رخ کو حضور کے چہرے کو رات سے دن سے تشبیح دوں کہ آسمان کے سورج سے جواب ملا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حضور کی زلفوں کو دوں رات سے یا ختن سے جواب ملا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل پھول کا عاشق بلبل نے بلبل ان کو کہا قمری نے سر دے جاں پیزا تو حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کے وقت سورج سے مجا لے کوئی آنکھ ملا لے اور چودھری کی رات چاند کا حسن اپنی اپنے شباب پر ہوتا ہے آلات فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر ارے بے بے پردہ پردہ بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی لگی وہ بھی لگی جیسے میرے سرکار تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں گجا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سزائے مغل پیسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے ہے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک و پلک سما سما میں سکا نشان تمہارے لیے خلیل نجی مسیح و سبیر سب سے کہیں کہیں بنے یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے ہے وہ فیض یہ جھوٹ کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہاں نہیں ہے تمہارے یہ اکرمیاں تمہارے لیے صحابہ کرم روانہ کیے کہ آبے بھی ہم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چادر سیے یہ سترے بدا تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر لیا چھپے ہوئے کو پیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابو تاب تمہارے جیسے میرے سرتا جی سیاست نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ یوسی ہوتی ہے چمیلی یہ گلے لالا اور چمپا کا نکھار جس کی نقص اکتے ہیں قربان گلوں پر وہ سمن نہ پائے آہو ہے خودن باد چمن بھو ہے چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن سار بس جیسے میرے سرکار ہیں ایسا کوئی میں پوچھتا ہوں بتاؤ حضور کو بنایا کس نے کس نے بنایا بولو نا شرم آتی ہے بابا جی بولائیں کس نے بنایا اللہ نے بنایا اور کیسا بنایا کیسا بنایا مشکل الفاظ میں کہہ دوں پھر آسان بھی کر دوں گا مشکل الفاظ تو ان لوگوں کے لیے جو پڑھے لکھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کیا حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں ابدیت کہاں حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ ہے اب دیلا اور شاہ برزخ ہے وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو سمجھے ہوں گے سمجھ کر جھوم بھی اٹھے ہوں گے لیکن ہم جیسوں کے لیے حضور کو بنایا کس نے کیسا بنایا او اعلی حضرت سے پوچھتے ہیں اے آلہ حضرت کرم کر دیجئے کچھ ہمیں بھی سمجھا دیجئے آلادت نے سمجھایا بڑا پیارا انداز لکھتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد گئے خدایا تجھے حمد گئے خدایا تجھے حمد گئے خدایا تجھے حمد گئے خدایا تجھے حمد خدایا تمہیں تمہیں میں میں برایا اتایا تم کٹایا بنایا کوئی تمسی میں آیا کوئی تھی سکون سکون سکون تمری آنے والے تو بغیر ماں باپ کے بھی آئے جسے آدم علیہ سات و آنے والے تو بغیر باپ کے بھی آئے جسے عیسا علیہ السلام آنے والے بغیر ماں کے بھی آئے جیسے حدت رضی اللہ تعالی عنہ اور آنے والے ایسے بھی آئے کہ ماں بھی ہے باپ بھی ہے یہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں حضرت پوچھتے ہیں کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا وہ وہ کواری پاک مریم تو فیہ قادم ہے عجب نشان مگر کا جایا وہی سب سے افضلایا وہی سب سے افضلایا جبریل سے محبوب نے پوچھا پہلے ذکر کر گیا مختصراً پھر کر دو کہ جبریل سے محبوب نے پوچھا ہے جبریل تو نے تو بہت دیکھا اے سدرا والے نے تو بہت گھوم لیا ذرا یہ تو بتا کوئی مجھ سا دیکھا جبریل نے کیا کہا یہی بولے والے چمن جہاں کے تھا سب رائے پائے کا تجھے بنایا تجھے بنایا میرے سرکار ہے ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے تیرے سب کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا بس جیسے میرے سر کا گئے مگر دے ادب سے ازرتے نظر دیکھ ایزر پہ نظر دے مگر دے ادب سے یہ گنبد خزرا ہے تماشا نہیں کوئی یہ گنبد خزرا ہے اس رنگ کا اس شان کا اس رنگ کا اس شان کا اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کو کے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے سادین کا قران ہے پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی ارے گنبد تو بہت ہے گنبد تو بہت ہے گنبد تو بہت ہے مگر خزرا نہیں کوئی گنبد تو بہت ہے مگر زمین اور آسمان کا مکالمہ سننا ہے کبھی سننا ہے سننے کے لیے عاشق بننا پڑے گا یہ سنانے والا بھی عاشق ہونا چاہیے آئے ہائے آئے ہائے عاشق بیٹھے ہیں نا سنو زمین اور آسمان کا مکالمہ سنو آسمان نے زمین سے کہا اے زمین سن مجھ پر سورج ہے مجھ پر چاند ہے مجھ پر تارے ہیں کہ ہیں زمین نے سنا سن کر کہا ہے آسمان ٹھیک تجھ پر چاند ہے صحیح تجھ پر سورج ہے صحیح تجھ پر تارے ہیں صحیح کہ کشائیں صحیح لیکن اے آسمان سن سن مجھ پر مدینہ ہے تجھ پر ہے ایسا جواب دیا لاجواب کر دیا آسمان کی کمر جھک گئی ایسا تانا دیا زمین نے ایسا تانا دیا کہ آسمان کی کمر جھک گئی اب کوئی عقل کا مارا کہے گا کہ آسمان کی کمر ہو تو جھکے میں نے کہنا بات عاشقوں کی ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پرامال کی بنیاد رکھ ذرا آسمان کو دیکھو دیکھو تو صحیح اوپر آسمان ہے کہ نہیں کسی کھلے میدان میں جا کر دیکھ لینا آسمان نظر آئے گا اپنی نگاہوں کو آگے کی طرف دوڑائیں وہی آسمان کسی نہ کسی پہاڑی کو چھوتا ہوا نظر آئے گا پیچھے دیکھو تو یہی حال ہوگا دائیں دیکھو تو وہی حال بائیں دیکھو تو وہی حال جیسے محسوس ہوتا ہے کمر جھکی ہوئی ہے فرماتے ہیں خم ہو گئی پشتے فلک اس دان زمین سے کہ سن سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا اعزاز یہ حاصل کے تو حاصل ہاں، ہے زمین کو اپلاک پہ تو گنبدے خزرا نہیں کوئی اپلاک پہ تو گنبدے میرے لیے لکھا خالد محمود صاحب نے میرے لیے لکھا میں ان کا مشہور ہوں ان کی اجازت سے پڑھوں گا کہ سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا پر یہ سچ ہے کہ خالد یہ بھی سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی واللہ یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نہیں کوئی اور جیسے میرے سرکار ایسا